حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم اپنی لوڑیوں اور امہات اولاد کو بیچ دیا کرتے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سترہ